واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل سأوریکم آياتي فلا تستعجلون اور یہ انکار کرنے والے اے نبی آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں انسان کی جبلت میں جلد بازی رکھی گئی ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار کا استحضاء ہنسی اور مذاق ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہنسی مذاق شروع کر دیتے اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے کہنے لگتے کہ لو دیکھ لو یہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو وقوف بناتے ہیں ایک تو ان کی یہ سرکشی ہے دوسرے یہ کہ خود اللہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے منکر رسول اللہ کے منکر سورہ فرقان کی آیت نمبر بیالیس میں ان کے اسی کفر کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کا دا ان علی حتینہ یعنی وہ تو کہیے ہم جمے رہے ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی خیر انہیں عذاب کے معائنے سے معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون تھا انسان بڑا ہی جلد باز ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا شام کے قریب جب ان میں روح پھونکی گئی سر آنکھ اور زبان میں جب روح آ گئی تو کہنے لگے الہی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش مکمل ہو جائے سنن نبی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام دنوں میں بہتر و افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی میں داخل جنت ہوئے اسی میں وہاں سے انہیں نکالا گیا اور وہاں سے اتار دیے گئے اسی میں قیامت قائم ہوگی اسی دن میں ایک ساتھ یعنی گھڑی ہے کہ اس وقت جو بندہ نماز میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پہلی آیت میں کافروں کی بدبختی کا ذکر کر کے اس کے بعد ہی انسانی عجلت یعنی جلد بازی کا ذکر اس حکمت سے ہے کہ گویا کافروں کی سرکشی سنتے ہی مسلمان کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ جلد بدلہ لینا چاہتا ہے اس لیے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے لیکن عادت ربانی یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں اسی لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھانے والا ہی ہوں کہ نافرمانوں پر کس طرح سختی ہوتی ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق میں اڑانے والوں کی کس طرح کھال ادھڑتی ہے تم ابھی ہی دیکھ لو گے جلدی نہ مچاؤ دیر ہے اندھیر نہیں مہلت ہے بھول نہیں ہے